حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا عمل تفسیر قرطبی میں ہے اللہ تعالی جل شاہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے اور اس کے پڑھنے والے کے لیے عاجل یعنی فوری اور عاجل یعنی آئندہ آخرت کا بدلہ مقرر فرمایا ہے اس کا فوری بدلہ یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے مطلب یہ کہ وہ اپنے گھر کی چاروں اطراف سے حفاظت اور ہر طرف سے شیطان کو بھگانے کے لیے گویا یہ عمل فرماتے